پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے سنگین جن کرتے بہت بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ کرتے حرام کام کرتے تب جا کے شیطان ان کی مدد کرتا ہے جادو ایسے نہیں ہوتا ہے جادوگر جب تک کوئی ایسا گناہ نہیں کرے شیطان کو خوش نہیں کرے تو وہ جو جن ہے شیطان ہے وہ اس کی مدد نہیں کرے گا جب وہ گناہ کرے گا تب جا کے وہ اس کی مدد کرے گا جادوگر کی اور ایک جو بولتے نا اس نے بوٹل میں بھر کے رکھا اس نے قائد کیا وہ سب جھوٹ ہے صرف سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول دیا گیا تھا کیونکہ آپ سے کیا کہا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور افرید جو آیا تو وہ ستانے لگا تو آپ سے کہا مجھے وہ میرے بھائی سلیمان کی بات یاد آئی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے بس اس کا مقصد یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ جتنا ہو سکے سارے کے سارے انسان شرک پہ آ جائیں اور اس نے پرومس بھی کیا ہے نا اللہ سے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا میں ان کے پیچھے سے آؤں گا میں ان کے دائیں اور بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو بہکا دوں گا اب یہ جو بیماریاں آتی ہیں یا تو جادو وادو ہوتا ہے نظر لگتی یا کچھ بھی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ کہاں بھاگتے ہیں پہلے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس ان کو لگتا ہے یہ مولانا ہے عالم ہے لیکن معلوم نہیں کرتے یہ صحیح عالم ہے کیا نہیں ہے تو معلوم کرے صحیح راکھی ہے کہ نہیں ویسے بھی راکیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں میں تو کہتی ہوں ہمارے پاس وہ جو رکیا ہے رکیا شرعیہ وہ ہمارے لیے کافی ہے ہم خود پڑھیں خود پہ دم کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو گھر والوں کو بولے کرنے کے لیے کئی ایک علاج ہے وہ خود ہم کر سکتے ہیں اوکے تو یہ جو ہوتے ہیں نا جادوگر وہ کیا کرتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو شیطان بولتا ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں پہلی بات تو ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں سوچے ماں کے ساتھ زنا کر دیتے خود یا تو وہ جو آیا ہے اس کے پاس جادو کروانے کے لیے یا مریض بن کے آیا ہے اس کو کہتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنے ماں کے ساتھ زنا کر اور خود بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو تم پتہ رہ کے بھی یعنی کبھی کبھی نفرت کی وجہ سے میری ننند نے یہ کیا میرے ساس نے یہ کیا اس نفرت کی وجہ سے آپ کی وجہ سے اس نے وہ گناہ کیا کیا سنگین گناہ کیا خود کی ماں کے ساتھ زنا کیا اور جب تک وہ سب سے بڑا گناہ نہیں کرتا وہ اس کی مدد نہیں کرتا اور جتنا بڑا گناہ کرے گا اتنی جلدی وہ مدد کرتا ہے تو زنا میں پرائی عورت جو رہتی ہے نامحرم وہ تو الگ ہے لیکن وہ محرم رشتہ داروں کے ساتھ زنا کرنے بولتا ہے گھر کے لوگوں کے پاس ایسے کئی ایک کیسز آئے تھے ایک تو ایک لڑکی تھی جو پریگنٹ ہوئی اپنے باپ کی وجہ سے اس کے بعد پھر وہ پوچھا گیا کہ ماں کو پوچھا گیا تمہیں پتہ رہے کہ یہ سب تو بولے ہم کیا کریں ہمارا کاروبار نہیں چلتا جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کرنا پڑا وہ ہمارے جو تھے نا بابا انہوں نے یہ کرنے کہا اور بچہ بھی باقاعدہ ماں کچھ نہیں بول رہی ماں تو بول رہی کہ ہم کیا کریں اس طرح سے کیسز آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے کیوں جا رہے ہو ایسے جادوگروں کے پاس جو آپ کی وجہ سے خاص طور سے حرام کام کر رہے ہیں کیوں کسی سے نفرت کر رہے ہو نفرت کرنا چھوڑ دیں یہ جو ہے نا نفرت یہی ایک ریزن ہوتا ہے سب سے بڑا ریزن گنا کرنے کا کہ وہ میری نے ایسا کی اس کو نہیں چھوڑوں گی میرے بھابھی نے ایسا اس کو میں نہیں چھوڑوں گی دیکھنا میں کیسا جادو کرتی ہوں میرے میرے ساس نے بہو نے ایسا کی اس طرح سے نئی نفرت رکھے تمہاری وجہ سے کئی لوگ برباد ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے گناہ کیا اور آپ کو بھی ایسے گناہ کرنے لگاتے زینا تو زینا محرم رشتہ داروں کے ساتھ خود کرتا ہے یا تو دوسروں کو کہتا ہے جو آتے ہیں مریض ان کو کہتا ہے تم سے نہ کرو یہ ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ شیطان کہتا ہے اس کو کہ کسی کا قتل کرو اب بہت سارے ایسے کیس آئے تھے جو چار سال کی لڑکی ہے چار سال کی لڑکیاں غائب ہو رہی تھی تو بعد میں معلوم کیا گیا تو پتہ چلا وہ ایک بابا تھے انہوں نے کہا کہ چار سال کی لڑکی اس کا قتل کر کے اس کا تازہ خون لے کے آئیں اور اس کے خون سے میں تعویذ بناؤں گا اور اس سے جادو ہوگا تو یہ کام کئی لڑکیاں جو چار سال کی لڑکیاں تھیں اس پہ کیا گیا ان کو قتل کیا گیا لاسٹ میں یہی پتا چلا کہ یہ جادو کا ہی سب چکر تھا تو اس طرح سے قتل کیے جاتے ہیں جانور کے تو جانور کے بنا وجہ جو بغیر یعنی ذبح کیے وہ شرعی طور پہ بھی ذبح نہیں کرتے اللہ کا نام نہیں لیتے وہ تو وہ اور پلس انسانوں کے بھی قتل ہو رہے ہیں اور اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں نا فار ایگزامپل سورہ الفاتحہ ہو یا کوئی بھی سورہ اس کو الٹے لکھتے ہیں اب دیکھیں قرآن کس لیے آیا تھا ہدایت کے لیے لیکن قرآن کو استعمال کس میں کیا جا رہا ہے جادو کے لیے اب جادو کے لیے یہ کیا کرتے ہیں سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فلک ناس اس کو الٹا لکھتے ہیں یہ بھی جادو کا ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا یا تو نوز بلا نوز بلا بولنے بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے نوز بلا حیض کا جو خون ہوتا ہے مینسٹرول بلڈ اس سے قرآن لکھتے ہیں اس سے قرآن اور کیا بے حرمتی ہو سکتی ہے قرآن کی قرآن کو یوز کرتے ہیں حیض کے خون سے لکھنے کے لیے اس لیے پیڈز وغیرہ ادھر ادھر پھینکا نہیں کریں کہیں کہیں پہ ایسے رستے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں پیڈس اس کو ریپ کر کے ڈسٹ میں پراپرلی کور کر کے اسے ڈال دیں تو یہ سب یوز کرتے ہیں اس کے خون سے لکھتے ہیں قرآن کو اور جو عورت ہوتی ہے نا میجیشین جادوگر وہ نوز بلّہ کیا بولے وہ خود کا حیض کا خون پیتی ہے خود کا پیتی ہے اور ایک کیس آئی تھی اس میں یہ تھا کہ ایک عورت گئی بابا کے پاس اور کہنے لگی کہ ایسا کرے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ پیار کرے باقی عورتوں سے نہیں کرے نہ ننن سے کرے نہ ان کی ماں سے کرے صرف مجھ سے پیار کرے تو اس نے کہا کہ تیرے حیض کا جو خون ہے وہ لا کے دے اور اس کے ڈرنک میں ڈال کے پلا یہ بھی ہوا اور ایک عورت گئی تھی اسی طرح کی بات کی تو اس نے کہا چالیس دن تک ناخن مت نکالنا اور ناخن چالیس دن کے بعد کٹ کر کے میرے پاس لانا وہ گئی ناخن لے کے اب یہ بابا نے ایک کٹورے میں لے لیا اس کی راکھ بنا دی جلا کے اتنا پاؤڈر بنا دیا اور بولا کہ اس کو کوک میں ڈال کے اپنے شوہر کو پلا اب یہ لے کے گئی روز پلا رہی روز پلا رہی اب یہ شوہر اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کو اب شوہر کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے اتنا بیمار ہو گیا پھر وہ پھر سے بابا کے پاس گئی کہنے لگی کہ تمہارے پاس تو میں اس لیے آئی کہ مجھ سے محبت کرے یہ تو بیمار پڑ گیا تو کہنے لگا نہیں نہیں تم نے کچھ تو غلط سنا ہوگا یا غلط عمل کیا ہوگا میں نے بولا ویسا نہیں کیا ہوگا تو یاد رکھیں یہ جو جادو ٹونا ہے نا اس کا ہمیشہ نگیٹو افیکٹ ہوتا ہے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 102 اس پہ کیا کہا گیا ہے کہ ان کو نفع نہیں دیتا تھا نقصان دیتا تھا ہاروت اور ماروت ان کو جادو سکھاتا تھا اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ نفع کی چیز نہیں ہے ایسے ابھی جو میں نے ایک کیس بتایا ایسے کئی کیس ہے کہ ان کو ہی پھر بھگتنا پڑتا ہے جو کرواتے ہیں جیسے یہ عورت نے کیا لیکن آخر میں کیا ہوا اسے ہی پالنا پڑا ہے وہ بیٹ پہ پڑا ہوا شور اور اس کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے پورا الٹا پڑ جاتا ہے تو یہ ایسی اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور ناؤز بلّہ ناؤز باللہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے باندھتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے حمام میں باتھ روم میں لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کی اور بے حرمتی کر سکیں اور شیطان ان کی مدد کر سکیں کیا تم ایسے جادوگروں کے پاس علاج کراؤں گی خود کا تو خود کا ایمان جا رہا ہے اوپر سے وہ جادوگر جو ہے وہ تو اپنا ایمان کھو ہی گیا ہے نا اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا حالانکہ وہ ہمیشہ مشکل میں ہی رہتا آپ ہمیشہ دیکھیں گے ایسے جو جادوگری کا کام کرتے نا وہ خود بھی پریشان حال آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے گھر میں جن ہوتا ہے شیطان ہوتے ہیں اور ان کو بار بار ستاتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے تو ہی میں مدد کروں گا وہ کرنا ہے نہیں تو تمہارے بیٹی کے ساتھ ایسا کروں گا تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا کروں گا تمہارے بیوی کے ساتھ ایسا کروں گا تو یہ سچویشن ہوتے ہیں جو اچھے راکی ہوتے ہیں نا ان کے گھر کا حال ایسا نہیں ہوتا وہ خوشحال آپ کو نظر آئیں گے تو یہ حالات جو ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا نا تو ٹٹ ٹیٹ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھے جو کرے گا وہ بھگتے گا بھی تو یہ اس طرح سے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں گھسیٹ کے حمام میں لے جاتے پیروں کے نیچے باندھ کے اور شیطانوں کے نام لکھے ہوئے رہتے تعویذ ہے نا تعویذ جب تعویذ دیتے ہیں تو جب بھی آپ تعویذ لائیں گے تو بولیں گے کہ اس کو کھولنا نہیں ہے کیونکہ ان کی پول کھلے گی نا اندر کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اگر پوچھا جائے پھر واش روم میں جانا ہے حمام میں جانا ہے تو کیا کرے تو کہتے ہیں وہ کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ہم نے پلاسٹک کے بیگ میں اس کو ریپ کیا ہے نا تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن آیت ہے ویسے بھی قرآن آیت بھی لیکن کے گلے میں لٹکائی نہیں جاتی یہ بھی الاؤ نہیں ہے تو اب یہ جو تعویذ ہوتی ہے بہت سارے علماء نے کھول کے دیکھی اس میں کیا تھا شیطانوں کے نام تھے اور مجھے بھی ایک لڑکی نے ایک تعویذ کھول کے کچھ پیپر بھیجے تھے اور باقاعدہ اس میں جو پراپر یہ ہوتے ہیں نا شیطان ان کے نام لکھے ہوئے تھے وہ بھی لکھے ہوئے تھے اور وہ نمبرز بھی لکھے ہوئے تھے کچھ اسپیسیفک نمبر ہوتے ہیں جس کا بہت کچھ خطرناک معنی ہوتا ہے تو وہ نمبرز بھی لکھے ہوئے تھے تو یہ شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں پھر پتلے کی تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے جیسے ایک شکل دی ہوئی رہتی ہے اور اس کی تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے پھر کچھ اعداد لکھے ہوئے ہوتے نمبر وغیرہ لکھے ہوئے رہتے یعنی کے جو تعویز کے اندر کی بات کر رہی پھر پتلے کے پیر کے پاس سیون ایٹ سکس لکھا ہوا رہتا ہے ان کے انڈرسٹینڈنگ سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حالانکہ وہ آئی نے سیون ایٹ سکس کا مطلب بسم اللہ ہم کبھی اس طرح مانتے ہی نہیں یہ چیز قرآن میں نمبر نہیں ہے قرآن صحیح پڑھوں گے تو ثواب ملے گا نمبر سے پڑھ کے نہیں ثواب ملتا تو وہ برابر پتلے کے پیر کے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر فرعون حامان شداد یہ سارے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں میں نے باقاعدہ ایک عورت کے گھر میں دیکھی کہ ان کی کھڑکیوں اور دروازوں کے اوپر فرعون حامان وغیرہ جو تھے ان کے نام پیپر پہ لکھے ہوئے تھے اور باقاعدہ اس نے چپکائی تھی کھڑکیوں کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے نا اور دروازے کے اوپر ہر جگہ وہ چپکے ہوئے تھے تو یہ اب عورت جو ہے اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو کچھ تو قرآن کی آیت ہوگی اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ فرون کون تھا آمان کون تھا یہ سارے نام لکھے ہوئے رہتے اللہ کے دشمنوں کے نام لکھے ہوئے رہتے ہیں اور یہ کیا کرتے میٹل کے اندر یا ایک جو تھا بابا اس نے ایک چھڑی جو ہوتی ہے نا چھڑی اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی اور اس نے سیل کیا تھا اس کو بالکل سیل کر کے دیا کچھ لکڑیاں اور کہا کہ تمہارے سرہانے کے پاس یہ رکھو ایک پیر کے پاس رکھو اور گھر کے ہر کونے میں رکھو اس میں یہ ساری چیزیں تھیں شیطانوں کے نام پتلے بنے ہوئے ہو بعد میں کھول کے دیکھے تب پتہ چلا اور یہ سمجھ رہے تھے ان کا علاج ہو رہا ہے اور کبھی کبھی تعویذ کے اندر ناخون ملے جانوروں کے بھی انسانوں کے بھی بال ملے ہیں کچھ تو یہ جادو کروانے خود کے اوپر گئے یا علاج کے لیے گئے تو یاد رکھے جو علاج کے لیے جاتا ہے اس کے اوپر جادو کر دیتے ہیں لوگ تاکہ ان کو پیسہ ملتا رہے یہی تو کہتے کہ کھولو نہیں کیونکہ ان کی پول کھلے گی پھر کبھی بولتے ہیں کہ گلے میں لٹکاؤ کبھی بولتے سرانے میں رکھو کبھی کبھی کمر پہ باندھنے دیتے اور اکثر جو کمر پہ باندھنے دیتے ہیں نا اس میں قرآن آیت ہوتی ہے کیونکہ کمر پہ قرآن باندھیں گے تو قرآن کی بے حرمتی ہوگی نا اور شیطان خوش ہو جائے گا تو یہ کمر پہ باندھنے والا اکثر قرآن آیت ہوتی یاد رکھے اور پیر پہ بھی باندھنے دیتے کچھ لوگ کچھ لوگ بازو میں باندھنے دیتے کچھ لوگ تو دیوار پہ چپکانے دیتے ہیں اور کیلے بھی ٹھوکتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے گھروں میں کیلے ٹھوکے ہوئے تھے تو ہم میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے سب تو کہنے لگے یہ ہم ایک عالم سے علاج کر رہے ہیں نا انہوں نے کیلے ٹھوکے ہوئے وہ علاج کر رہے ہیں اس طرح بولتے ہیں پھر کالا کپڑا جو ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں باندھی ہوئی رہتی ہے اور بولتے کہ گھر کے اس اس کونے میں لٹکا دو تو وہ سب جادو کا سامان ہوتا ہے پھر اگر بتیاں دیتے ہیں اس پہ وہ جو اگربتیاں ہوتی ہیں نا وہ نارمل نہیں ہوتی ہیں اس پہ شیطانی دم کیے ہوئے ہوتے ہیں اور مغرب کے ٹائم یہ جلاؤ یا مغرب کے بعد کچھ ٹائمنگ دیتے اس وقت یہ ڈھونی لے لو یا لبان میں ڈال کے یہ جلاؤ کاغذات وغیرہ پہ شرکیا کلام ہوتے ہیں کبھی کبھی قرآن آیت بھی لکھ دیتے ہیں تو یہ سب جلانے کے لیے دیتے ہیں ہاں؟ قرآن آیت جلانے کے لیے سوچیں کس لیے قرآن آیا ہوا ہے پھر کہتے ہیں کہ پانی سے دور رہو تاکہ وضو نہیں کرے نماز نہیں پڑھے پاخانہ ہو جائے پیشاب ہو جائے ٹوائلٹ ہو جائے تو اس کو پانی نہیں لگائیں جتنے گندے رہیں گے اتنا اثر جادو کا ان کا زیادہ ہوگا خود تو خود بھی گندے رہتے جنابت کی حالت میں رہیں گے غسل نہیں کریں گے اور جو مریض آتا ہے اس کو بھی بولتے غسل نہیں کرنا ہے جتنا گندہ رہیں گا اتنا اچھا ہے ان کے لیے تاکہ ان کا جادو کا افیکٹ جلدی سے ہو جائے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جادو سے ہی علاج جو کرتے ہیں معلوم رہ کے بھی کرتے ہیں بہت شیم کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت تک ٹیمپرری ان کو لگتا ہے ہمیں آرام آیا ہے لیکن پھر سے وہ بیماری لوٹ کے آتی ہیں اور اگر نہیں بھی لوٹ کے آئی تو یاد رکھیں ان کے لیے آگے ٹھکانہ کیا ہوگا وہ ذہن میں رکھیں آخرت کا ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے حالانکہ ناخن وغیرہ وہ بولتے ہیں چالیس دن کاٹنے کے لیے حدیث میں بھی ہے نا چالیس دن تک نہیں رکھے ناخن کو اس سے پہلے ہی کاٹنا تو یہ جتنی بھی شریعت میں باتیں ہیں اس کے اپوزٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے ریئل کیس میں بتا رہی ہوں جو کرتے ہیں وہ بتا رہی ہوں اور بھی کچھ انوینشن ہو رہی ہے ان کی میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کروں گی شاید ہی آپ کو پتا ہو ایک زندہ مرغی لیتے ہیں اور اس کے اندر کسی بھی ذریعے سے وہ ان کے ایک ٹریک ہوتی ہیں اس کے اندر پیٹ کے اندر تعویذ ڈالتے ہیں دھاگے ڈالتے ہیں اور دوسری بھی جادو کی چیزیں اس زندہ مرغی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کا جو اینس ہوتا ہے نا ٹوائلٹ کی جگہ اس کو سیل کرتے ہیں یعنی ٹانکے مارتے کسی ذریعے سے تاکہ وہ ٹوائلٹ نہیں کر سکے اگر کوئی ٹوائلٹ نہیں کرتا ہے لگی ہوئی ہے زور سے تو اس کی حالت کیا ہوگی گھٹ کے مر جائے گا نا تو اب اس طرح سیل کرتے اندر ان کے جادو کی چیزیں رکھی ہوئی ہے کس کے مرغی کے اندر اب یہ جو علاج کرنے آئیے یا تو کسی پہ جادو کرنے آئیے اس کو بولتے یہ قبرستان میں لے کے جاؤ مغرب کے ٹائم اور اس کو گاڑ دو زندہ گاڑ دو زمین کے اندر دیکھیں ظلم کرتے ہیں یہ جانوروں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے جب یہ مرغی اندر قبر کے ہوگی تو اب ٹوائلٹ ہو رہا ہے لیکن کر نہیں سکتی وہ اتنی تڑپے گی تڑپ تڑپ کے وہ اپنی جان دے دے گی مر جائے گی جیسے مرے گی جیسے تڑپے گی ویسا وہ جس پہ جادو کرے وہ بھی ویسا ہی تڑپے گا وہاں پر ایسا اس کے اوپر جادو کیا جیسی مرغی تڑپ رہی ہے ویسا وہ شخص تڑپے جس پہ جادو کر رہے تو اس طرح تڑپا تڑپا کے جادوگر مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں بہرحال اگر اللہ کا عزت نہ ہو نا تو یہ جتنا کر رہے ہیں نا فرق نہیں پڑے گا اللہ کا عزت ہو تو ہی کسی پہ جادو ہو سکتا ہے یہ یاد رکھے ہر چیز میں ڈرے نہیں یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی مجھ پہ کر بھی رہا ہے میں تو صبح شام کے اذکار پڑھ رہی ہوں اللہ سے مدد مانگ رہی ہوں پاک رہ رہی ہوں وضو میں رہ رہی ہوں تو پھر مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یاد رکھے یہ جو جادو کرتے ہو شیطان کے تھرو کرتے ہو شیطان ہم سے کمزور ہے یاد رکھے اگر میں نے سپوز میری ہانڈی ہے میں نے بسم اللہ بول کے ڈھکن لگا دی آپ میرے گھر آئے میں اگر بسم اللہ بول کے بھی بند کی تو آپ کھول سکتے ہیں آپ انسان ہیں آپ کھول سکتے لیکن شیطان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر میں نے بسم اللہ بول کے ڈھکن لگا دی میرے ہانڈی کا وہ وہ کھول بھی نہیں سکتا اس کی اتنی بھی ہمت نہیں تو کیوں ڈرتے ہو ایسے لوگوں سے ایسے شیطانوں سے وہ کمزور ہے اس کو تم نے اسٹرانگ بنایا ہوا ہے ڈر ڈر کے تو ڈرے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل کچھ بھی نہیں ہوتا ڈرنا نہیں ہے بس ہمت رکھنی ہے اور جو شرعی چیزیں ہیں میں انشاءاللہ علاج میں بتاؤں گی وہ ساری چیزیں کرنی ہے اور احتیاط میں بھی بتاؤں گی کیا کیا کرنا ہے وہ احتیاط کرے اور وہ علاج کرے انشاءاللہ کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا بلیو